سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے جب کہ آپ نماز میں ہوتے اور آپ ہمیں جواب دیتے تھے لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے اور آپ کو سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نماز میں آپ کو سلام کہتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے لیکن آج تو آپ نے فرمایا یقیناً نماز میں مصروفیت ہوتی ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو پچاسی مسند احمد